بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے انہیں چھوڑو کے کھائیں اور برتن اور امید انہیں کھیت میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ون نوشتہ تھا کوئی گرو اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين اور بولے کہ وہ جن پر قرآن اتلا بے شک تم مجنون ہو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں ڈالتے اگر تم سچے ہو ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے اور وہ اترے تو انہیں مہلت نہ ملے

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا بل نحن قوم مسحورون بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن پہ اس میں چڑھتے جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا اور اسے ہم نے ہر شیطان مزدور سے محفوظ رکھا مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين اور ہم نے زمین پھیلائی اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی اور وہ کر دیے جنہیں تم رسک نہیں دیتے اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے وأرسلنا الرياح لواطح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بار بار کرنے والی تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں اور بے شک ہم ہی جلائے اور ہم ہی مارے اور ہمیں بارش ہیں اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے اور بے شک تمہارا رب انہیں قیامت میں اٹھائے گا بے شک وہی علم و حکمت والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم پوری اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودا دارا تھی اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بچتی مٹی سے جو بدمدار سیاہ دارے سے ہے تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوا ابلیس کے اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من من صلصال حمأ مسنون فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی مٹی سے بنایا جو سیاب سے تھی فرمایا تو جنت سے نکل جا کے تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لانت ہے قال رب يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بولا اے میرے رب تو مجھے محلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں فرمایا تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک محلت ہے

اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من من اتبعك الغاوين وإن جهنم فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان گمراہوں کی جو تیرا ساتھ دیں اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين بے شک در والے باغوں چشموں میں ہیں ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے آپس میں بھائی ہیں تختوں پر روبرو بیٹھے نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم ونبئهم عن ضيف إبراهيم خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بچنے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا جب اس کے پاس آئے تو بولے سلام کہا ہمیں تو اس ڈر معلوم ہوتا ہے کون توجل نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إلا إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين امرأته قدرنا لو لمن الغابرين انہوں نے کہا جر یہ نہیں ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا اب کاہے پر بشارت دیتے ہو کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے آپ نہ امید نہ ہو کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نہ امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے کہا پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتوں بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوگ کے گھر والے ان سب کو ہم بچا دیں گے مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے

کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانبوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی وجاء أهل يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں مجھے فضیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو بولے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي مهبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ نے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے

بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلا لیا اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم اور بے شک شجر والوں نے رسولوں کو چھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف تو انہیں صبح ہوتے چنگھاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی وما وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا

اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنایا اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو بے شک تمہارا بھی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به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 على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو اور فرماؤ کہ میں ہی انصاف در سنانے والا اس عذاب سے جیسا ہم نے بات دیوانوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو کے بوتی کر لیا بِمَا نام وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ کرتے تھے تو الانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشکوں سے منہ پھیر لو بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو